نے ہلنے کی کوشش کی تو فوراً وہ بولا نہ نہ ایسی حرکت مت کیجیے میں جانتا ہوں آپ دونوں مسلح ہیں مگر میرے حضور ایک پستول اس خاکسار کے پاس بھی موجود رہا کرتا ہے اور ذرا غور سے دیکھیے وہ پستول خادم کی کوٹ کی جیب میں سے پہلے ہی آپ دونوں کو چھانک رہا ہے اتنا کہہ کر اس نے پھر وہی بھیانک پیکا لگایا جس سے میری جان چلتی تھی عجیب ہنسی تھی معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی چچون بول رہا ہو ہنستے وقت وہ ہو ہو جاتا جاتا تھا تھا اور تب اس کا بہت زیادہ نمایاں جیسے ہی وہ ہنستے ہنستے نیچے جھکا میں نے موقع غنیمت جان کر جلدی سے اپنا چھوٹا سا پستول باہر نکال لیا میں نے یہ بھی پرواہ نہ کی کہ اپنے مالک کی موجودگی میں مجھے اپنا پستول نہیں نکالنا چاہیے بس اچانک یہ حرکت سرزد ہو گئی پستول کا رخ اپنی طرف دیکھ کر وہ کہنے لگا اوہو نن چوہے تم نشانے کی مشق کرنا چاہتے ہو مجھ جیسے بڑے جادوگر پر گولی چلانا چاہتے ہو شاید تمہیں معلوم نہیں کہ گولی مجھ پر اثر نہیں کر سکتی جان صاحب آپ نے اچھا ملازم رکھا ہے جو ذرا سی بات پر پستول نکلتا ہے آپ کو معلوم نہیں کہ میرے آدمی باہر کھڑے ہیں گولی چلتے ہی وہ آپ لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑیں گے اس لیے مہربانی کر کے اپنے اپنے پستول زمین پر ڈال دیجیے دیکھیے جلدی کیجیے میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے جان نے مجھے اور میں نے جان کو دیکھا آخر مجبوراً ہم دونوں نے اپنے اپنے پستول نکال کر زمین پر پھینک دیے اس منوس کبڑے نے وہ پستول اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے کافی دور پھینک دیے اور پھر اپنا پستول جیب سے نکال کر ہم دونوں کو نشانہ بناتے ہوئے کہنے لگا ہاں تو سرکار اب سیدھی طرح وہ نقشہ نکال کر مجھے دے دیجیے نقشہ جان نے مصنوعی حیرت سے کہا جی ہاں نقشہ معمولی سا نقشہ مگر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب تم نے ہمیں کل رات تک کی مہلت دی تھی تو پھر اب اسی رات کو تم ہمارے خیمے میں کیوں آ گئے صاحب بات یہ ہے کہ بڑے آدمیوں کا اعتبار ذرا کم کیا کرتا ہوں اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور پھر اپنی بات پوری کرتے ہوئے کہنے لگا کون جانے اس عرصے میں آپ خزانہ کہیں چھپا دیتے کہیں زمین میں دفن کر دیتے یا اپنے اس چوہے کے ہاتھ کہیں بھیج دیتے خبردار منہ سنبھل کر بات کرو تو مجھے بار بار چوہا کیوں کہتے ہو میں نے تیش میں آ کر پوچھا واہ بھائی اس نے ہنس کر کہا دن کو تو میں دن ہی کہوں گا رات کو رات اب تمہیں چوہا نہ کہوں تو کیا کہوں تم کل آئینے میں اپنی شکل دیکھنا بالکل چوہا نظر آتے ہو اور تم چچو میں نے غصے سے کہا میں اس نئے خطاب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس نے چھپ کر کہا خدا نے مجھے کبڑا بنا کر ہر قسم کا خطاب برداشت کرنے کی طاقت دے دی ہے میں اس خطاب کا برا نہیں مانتا بہت ہی ڈھیر تھا کم بخت جس انداز اور جس طریقے سے وہ تنزیہ باتیں کرتا تھا میرا جی چل جاتا تھا میرے چہرے کو خوب غور سے چند بار دیکھنے کے بعد وہ پھر کہنے لگا ہاں تو صاحب یہ باتیں بات کے لیے اٹھا رکھیے اب ذرا مطلب کی بات کیجیے بولیے مسٹر جان وہ نقشہ کہاں ہے لائیے مجھے جلدی دیجیے میرا ایک ایک منٹ بہت قیمتی ہے نقشہ میرے پاس نہیں ہے جان نے مسکرا کر کہا آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر کس کے پاس ہے یہ مجھے معلوم نہیں میں شروع ہی سے اس قسم کا کوئی نقشہ لے کر نہیں چلا تھا جان نے جواب دیا اب وہ نڈر ہو کر بات کر رہا تھا جھوٹ مت بولیے مجھے اس سے سخت نفرت ہے سیدھی طرح بتائیے نقشہ کہاں ہے جان تو خاموش رہا مگر میں نے سینا تان کر کہا جب وہ تم سے کہہ چکے ہیں کہ نقشہ ان کے پاس نہیں ہے تو پھر کیوں انہیں پریشان کر رہے ہو جاؤ اپنا کام کرو کپڑے جادوگر نے یہ سن کر میری آنکھوں میں خوف سے دیکھا اور پھر حقارت بھرے لہجے میں کہنے لگا انہیں پریشان تو میں اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ سچ بات خود اپنے منہ سے کہتے ہیں مگر خیر کوئی بات نہیں وہ اگر نہیں بتانا چاہتے تو میں خود معلوم کر لوں گا کہ نقشہ کہاں ہے ضرور ضرور آخر تمہارا جادو کس دن کام آئے گا میں نے اس کا مزاق اڑاتے ہوئے کہا لڑکے کوبڑے کے چہرے پر اچانک زبردست غصے کے آسار نمودار ہو گئے اور وہ خوفناک انداز میں بولا میں بار بار کہتا ہوں کہ تو اور تیرا مالک میری قوت سے واقف نہیں ہے میرا جادو بتاتا ہے اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ خزانے کا نقشہ کس کے پاس ہے جب تمہیں معلوم ہے تو جا کر خود اس سے لے لو ہمارا دماغ کیوں کھا رہے ہو میں نے مسکرا کر کہا اسے جلا کر مجھے مزہ آ رہا تھا رحم رحم اے دیوتا تو نے میرے دل میں یہ رحم پیدا کیوں کر دیا اس نے آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کر کہنا شروع کیا تمہارا منظور نظر چیتن کیا اسی لائق ہے کہ اس لڑکے جیسے معمولی چوہے اس کا مزہ اڑائے اس نے اتنا کہہ کر مجھے پھر غور سے دیکھا اور کہا میری طاقت دیکھنا چاہتا ہے تو دیکھ اب میں تجھے اپنے جادو کا کرشمہ دکھاتا ہوں تم بھی دیکھو جان تم سمجھتے تھے کہ نقشہ محفوظ ہے لیکن اب وہ میں چند سیکنڈ ہی میں اس حقیر چوہے سے حاصل کر لیتا ہوں کیونکہ وہ اسی کے پاس ہے اس نے اس گفتگو کے بعد پھر بھیانک پھینکا لگایا میں نے چوک کر جان کو دیکھا اس کا چہرہ بالکل پیلا پڑ گیا تھا اور وہ خوفزدہ نظروں سے میرا منہ تک رہا تھا یہ تم نے کیا کیا فیروز جان نے کہنا شروع کیا میں نے غلطی کی جو تم پر اعتبار کیا اب شاید تم نادم ہو گے تم نے خواہ ہماری گفتگو میں حصہ لے کر اس احمد کبڑے کو اپنی طرف متوجہ کر لیا تو میں معلوم نہیں کہ یہ دوسروں کے چہرے دیکھ کر ان کے دلوں کا حال پڑھنا خوب جانتا ہے بزرگوں نے کہا ہے کہ کسی کی باتوں کے درمیان مت بولو کاش تم اس پر عمل کر کے خاموشی رہتے اب میں کیا کہہ سکتا ہوں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے مسٹر جان کبڑے جادوگر نے مسکرا کر کہا اس لڑکے میں یہی تو عیب ہے بھر کا چھوکرا اور باتیں بڑی بڑی بناتا ہے واقعی اگر یہ خاموش رہتا تو مجھے مشکل ہی سے یہ بات معلوم ہوتی کہ نقشہ اس کے پاس ہے گو میرا جادو مجھے بعد میں یہ بتا دیتا لیکن اتنا معلوم کرنے کے لیے مجھے بڑی محنت کرنا پڑتی خیر کوئی بات نہیں لاؤ بیٹے اب تم وہ نقشہ مجھے دے دو تو کیا آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ نقشہ کس چیز میں بند ہے میں نے مردہ سی آواز میں کہا میں جان کی باتیں سن کر افسردہ ہو گیا تھا کیوں نہیں نقشہ ایک چمڑے کے بٹوے میں بند ہے اور تم نے اسے کہیں چھپا رکھا ہے آپ بتا سکتے ہیں کہ کہاں چھپا رکھا ہے اب میں یہ درد سری کیوں بول لوں جب مجھے معلوم ہے کہ نقشہ تمہارے پاس ہے تو ظاہر ہے وہ تم نے اپنی قمیض میں کہیں چھپا رکھا ہوگا لاؤ اب جلدی کرو پہلے ہی کافی رات ہو چکی ہے اور مجھے ابھی بہت دور جانا ہے کبڑے نے اپنا ہاتھ پھیلایا اور پھر آہستہ آہستہ چلتا ہوا بالکل میرے قریب آ گیا کا بس نہ چلتا تھا کہ اسے کچا کھا جائے مگر غریب مجبور تھا پستول کی نال اس کی طرف تھی میں بالکل خاموش کھڑا تھا کبڑے نے میرے پاس آ کر کہا اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا لو میں نے مجبور ہاتھ اوپر اٹھا لیے اس کے بعد وہ مردود پستول کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اس طرح کھڑا ہو گیا کہ اگر ہم دونوں میں سے کوئی بھی ذرا سا ہلتا تو پستول کی گولی ایک ہی وقت میں ہم دونوں کو زخمی کر سکتی تھی شرم کے مارے میری نگاہیں نیچی تھیں اور جان کے چہرے پر مردنی چھائی ہوئی تھی اس ظالم کبڑے نے اپنے الٹے ہاتھ سے میری تلاشی لی جب باہر کی جیبوں میں اسے کچھ نہ ملا تو پھر اس نے اندر کی جیب میں ہاتھ ڈال کر وہ چمڑے کا بٹوا نکال لیا بٹوا نکلتے دیکھ کر جان کی رہی سہی ہمت بھی جاتی رہی اور پریشان ہو کر اس نے منہ پھیر لیا ایسا لگتا جیسے اس کی ٹانگوں میں کھڑے رہنے کی سکت نہ رہی ہو بٹوے پر قبضہ کرتے ہی کبڑا جادوگر حیرت انگیز پھرتی کے ساتھ پیچھے ہٹا اور پستول کا رخ بدستور ہم دونوں کی طرف رکھتے ہوئے اس نے الٹے ہاتھ سے بٹوا کھولا ساتھ ہی وہ کہنے لگا بڑے ہوشیار بنتے تھے جون خزانے کا نقشہ اپنے ملازم کے پاس رکھ کر تم یہ سمجھتے تھے کہ میں نقشہ نہیں پا سکوں گا مگر ارے یہ کیا اس نے چونک کر بٹوے کے اندر جھانکا اس کے چہرے پر حیرت کے آسار پیدا ہو گئے اس کی پوری توجہ بٹوے کی طرف لگ گئی اور وہ بار بار بٹوے کو ہلا ہلا کر دیکھنے لگا وہ اپنے اس کام میں اتنا منہمک ہوا کہ بھی اسے ٹھیک طرح سے پکڑا نہ جا سکا بٹوے کو الٹا کر اور اس کو کر وہ اس انداز سے زمین کو دیکھنے لگا گویا نقشہ بٹوے کے کسی پوشیدہ کونے سے نکل کر اب وہاں جا پڑے گا میرے لیے یہی موقع تھا کوبڑا جادوگر یہ بالکل بھول چکا تھا کہ اس نے کچھ پہلے اپنے پستول سے ہم دونوں کو نشانہ بنائے رکھا تھا بار بار بٹوے کو ہلا رہا تھا اور اس میں کی کوشش کر رہا تھا ایک بار جیسے اس نے بٹوے کے اندر میں نے اپنی جگہ سے جس کی اور ایک زوردار ہاتھ اپنی پوری قوت سے کبڑے جادوگر کے پستول پر مارا پستول اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر جان کے قدموں میں جا پڑا جان کو خود حیرت تھی کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے بٹوے میں نقشہ رکھ کر اس نے مجھے خود دیا تھا اور نقشہ اب بٹوے میں موجود نہیں تھا مگر یہ وقت حیرت کرنے کا نہیں تھا وقت کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے اس نے جلدی سے پستول پر قبضہ کر لیا اور پھر کھڑے ہو کر اس نے رخ کبڑے جادوگر کی طرف کر دیا کبڑا خوار نظروں سے مجھے گھور رہا تھا کیونکہ اس کی توقع کے خلاف میں بہت زیادہ ہوشیار ثابت ہوا تھا وہ خواب میں بھی یہ نہ سوچ سکتا تھا کہ میں اس کے لیے اس قدر خطرناک بن جاؤں گا اسے احمقوں کی طرح اپنے طرف تکتے دیکھ کر میں نے کہا کہ حضور جادوگر صاحب آپ کی جادوگری کیا ہوئی چوہا وقت آنے پر شیر بھی بن سکتا ہے یہ آپ نے دیکھ لیا نا آپ تو خزانے کا نقشہ لینے آئے تھے اب آپ تشریف لے جائیے ورنہ خامخا آپ کا اپنا پستول آپ کے حق میں برا ثابت ہوگا میں جاتا ہوں کپڑے نے کھا جانے والی نظروں سے مجھے دیکھ کر کہا مگر میں پھر اس کا انتقام زبردست لوں گا تم نے مجھ سے دھوکا کیا دھوکا کیسا دھوکا حضور دھوکا تو آپ کے جادو نے آپ سے کیا ہے جب آپ کو معلوم تھا کہ بٹوا میرے پاس ہے تو کیا آپ اپنے جادو کے زور سے یہ معلوم نہیں کر سکتے تھے کہ وہ بٹوا خالی بھی ہے خیر ان باتوں کو چھوڑو تم مجھے صرف اتنا بتا دو کہ نقشہ تم نے کہاں چھپا کر رکھا تھا میں فوراً چلا جاؤں گا سچ کہتا ہوں ایک منٹ اس خیمے میں نہیں رہوں گا اجی حضرت بٹوا شروع سے ہی تھا خالی آپ کو بے وقوف بنانے کے لیے ہم نے یہ اداکاری کی تھی میں نے اتنا کہہ کر جان کی طرف دیکھا وہ میرے جھوٹ سے اتنا خوش تھا کہ خوشی کے مارے اس کے ہاتھ بری طرح کپ کپانے لگے تم جھوٹ بول رہے ہو سچ سچ بتا دو کبڑے نے کہا اس کی آنکھوں میں میرے خلاف نفرت ہی نفرت دکھائی دیتی تھی اگر تم اسے جھوٹ سمجھتے ہو تو میں تمہیں سچ بتا دیتا ہوں نقشہ میں نے ایک سیٹ میں بند کر کے سمندر میں پھینک دیا تھا وہ سیٹ ایک مچھلی نے نکل لی اور اس مچھلی کو ایک بڑی مچھلی نے نکل لیا بڑی مچھلی سمندر کی تہ میں رہتی ہے اور وہیں اس کے پیٹ میں وہ نقشہ محفوظ ہے میرے اس مذاق سے کوبرے کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور اپنا پاؤں زمین پر پڑکتے ہوئے کہنے لگا اچھا میں سمجھ گیا کہ تم بتانا نہیں چاہتے خیر کوئی بات نہیں ایک ہی دریا میں رہ کر مگر مجھ سے بیر اچھا نہیں ہوتا میں خزانے کا نقشہ ضرور حاصل کر کے رہوں گا اب تو میں چاہتا ہوں لیکن پھر آؤں گا میں تمہیں چین سے نہیں بٹنے دوں گا تم جاتے ہو یا پھر میں استعمال کروں جان نے ذرا سخت آواز میں کہا ہم دونوں کو باری باری دیکھنے کے بعد وہ کبڑا خیمے کا پردہ اٹھا کر باہر باہر چلا گیا اس کے جاتے ہی میں نے اپنا چھوٹا سا اٹھا کر جیب میں رکھا اور اپنے مالک جان کا ہاتھ پکڑ کر خیمے کے دوسرے دروازے سے باہر نکلا جان نے کچھ پوچھنا چاہا تو میں نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کر دیا جان نے کچھ نہیں کہا حیرت سے مجھے دیکھنے لگا خیمے سے باہر آ کر ہم دونوں تیزی سے جنگل میں مخالف سمت پڑنے لگے جان بہت حیران تھا مگر بیچارہ میری وجہ سے بالکل ہی خاموش تھا ہم دونوں جھاڑیوں ٹیلوں اور گڑھوں کی پرواہ کرتے ہوئے اور انہیں پھلانگتے ہوئے خیمے سے کوئی چار فرلانگ دور نکل آئے یہاں چاند کی ہلکی روشنی گھنے جنگل کی وجہ سے بالکل ہی مدھم ہو گئی تھی تھوڑے ہی فاصلے پر ایک بہت بڑا ترق تھا میں اس ترق کی آڑ میں جلدی سے جا کر چھپ گیا پلٹ کر پیچھے دیکھا تو دور دور تک کسی آدمی کا نام و نشان نہ تھا جان اب بھی حیران تھا مگر میری وجہ سے بولنا نہیں چاہتا تھا حالانکہ مجھے یقین ہے کہ اس کے دل میں ہزاروں سوالات اٹھ رہے ہوں گے چند دموں تک خاموش رہنے کے بعد میں نے یہ سننے کی کوشش کی کہ کوئی ہمارے تاقب میں تو نہیں آ رہا یا کسی قسم کی کوئی آواز تو نہیں آ رہی جب مجھے اطمینان ہو گیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے تو میں نے جان سے کہا ہاں اب آپ فرمائیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں یہ یہ سب کیا ہے آپ کو شاید حیرت ہے کہ آخر یہ سب کیا ہو کیا نقشہ کیا ہوا میں نے آپ کی بغیر اجازت کبڑے پر کیوں پستول تان لیا اور پھر آپ کو کیوں اس گھنے جنگل کے اندر لے آیا آپ یہی سوچ رہے ہیں نا ہاں فیروز لیکن مجھے تم پر اتنا اعتبار ہے کہ میں سمجھتا ہوں تمہاری ان حرکات کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے پھر بھی میں وہ وجہ معلوم کرنا چاہتا ہوں جان نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا میں نے جواب دینے سے پہلے ادھر ادھر دیکھ لینا بہتر سمجھا جب مجھے اطمینان ہو گیا کہ کوئی چھپ کر ہماری باتیں نہیں سن رہا ہے تو میں نے آہستہ سے کہا سنیے بات اصل میں یہ ہے کہ جیسے ہی مجھے اس بات کا علم ہوا کہ اب کبڑا جادوگر کسی بھی لمحے خیمے کے اندر آنے والا ہے اور اندر آ کر وہ لازمی ہمیں پستول دکھا کر ہم سے نقشہ مانگے گا اسی وقت میں نے سوچ لیا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے میں نے فوراً ایک ترکیب سوچی اور اس پر عمل کرنے کا ارادہ بھی کر لیا کپڑے کے اندر آتے ہی بغیر آپ کی اجازت کے اس پر پستول تان لینا بھی اصل میں اسی ارادے کی ایک کڑی تھا مجھے یقین تھا کہ کپڑا مجھ سے میرا پستول یا تو چھین لے گا یا پھر اسے زمین پر پھینک دینے کے لیے کہے گا اور جیسے کہ آپ نے دیکھا ایسا ہی ہوا پستول پھینک دینے کے بعد اس نے میری تلاشی لی اور بٹوا حاصل کر لیا مگر اس بٹوے میں کیا نکلا تھوڑی سی خاک اور بس یہی تو مجھے حیرت ہے کہ بٹوے میں سے نقشہ کیوں نہیں نکلا جون نے جلدی سے پوچھا بتاؤ ایسا کیوں ہوا نکلتا بھی کیسے جنا میں نے مسکرا کر جواب دیا نقشہ تو میرے پستول کی نال میں رکھا ہوا تھا میرا مالک جون یہ سنتے ہی خوشی کے مارے ایک دم اچھل پڑا اور جلدی سے اس نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا اور جب اس نے اپنی اس مسرت پر قابو پا لیا تو بولا لیکن تم نے یہ نہیں سوچا کہ اگر کبڑا تم سے تمہارا پستول لے کر اپنی جیب میں رکھ لیتا تب کیا ہوتا اور تم کیا کرتے اس صورت میں ہمیں زبردستی اس کی جیب سے وہ پستول نکالنا پڑتا وہ اکیلا تھا اور ہم دو کہ ہم مل کر اس پر قابو نہیں پا سکتے تھے کم از کم ہمیں اتنا خطرہ تو ضرور مول لینا پڑتا ٹھیک کہتے ہو بالکل ٹھیک کہتے ہو جان نے جوش میں آ کر جواب دیا لیکن فیروز اب ہمیں کیا کرنا چاہیے دیکھیے میں بتاتا ہوں نقشے کے لالچ میں وہ کم از کم ہمیں مارنا پسند نہیں کرے گا وہ کوشش یہی کرے گا کہ ہم زندہ رہیں دوسری بات یہ کہ ہمیں اب ہر قدم پھونک پھونک کر اٹھانا ہوگا ہمیں اپنے ساتھیوں پر بھی آنکھیں بند کر کے بھروسہ نہیں کرنا چاہیے ہاں یہ ٹھیک ہے لیکن ہم اب اس نقشے کو کہاں چھپائیں اس کی ترکیب بھی میں نے سوچ لی ہے آپ کے پاس کیا کوئی ایسی روشنائی ہے جو پانی میں بھی ویسے ہی رہتی ہے یعنی اگر اس پر پانی لگ جائے تو پھیلتی نہیں ہے ہاں ہاں ہے تو صحیح جان نے جلدی سے جواب دیا بس تو پھر آئیے خیمے میں واپس چلتے ہیں اور آدھی رات کے بعد ہم وہ روشنائی ٹارچ اور چند دوسری چیزیں لے کر یہاں واپس آتے ہیں ان چیزوں کا تم کیا کرو گے آپ کے خزانے کی حفاظت کا مستقل انتظام ایک ایسا انتظام جس سے آپ کے خزانے کو اب کوئی نہیں چرا سکے گا آئیے اب واپس چلیں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کبڑا ہماری غیر حاضری میں وہاں پہنچ جائے جان میرا ہاتھ پکڑ کر درخت کی آڑ سے نکلا اور پھر ہم دونوں آہستہ آہستہ اپنے خیموں کی طرف روانہ ہوئے مگر جیسے ہی ہم نے آگے بڑھنے کے لیے قدم اٹھایا یکا یک سامنے جھاڑیوں میں ایک کڑکڑاہٹ ہوئی ایک عجیب سی آواز آئی اور ہم دونوں چوکنے ہو کر اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر سامنے جھاڑیوں میں دیکھنے کی کوشش کرنے لگے جھاڑیاں اب آہستہ آہستہ ہل رہی تھیں رات پہلے ہی اندھیری تھی جنگلی جانوروں کی خطرناک آوازوں سے جنگل گونج رہا تھا کیڑے مکڑوں کے گھاس میں سرسرانے کی آوازیں بھی صاف سنائی دے رہی تھی مجھے اب تک اتنے عجیب و غریب اور حیرت ناک واقعات پیش آ چکے تھے کہ شاید کسی نومر لڑکے کی زندگی میں پیش نہ آئے ہوں گے میں ایک حد تک بالکل نڈر بن چکا تھا مگر جھاڑیوں کے اس طرح ہلنے سے میرے دل کی دھڑکن پھر تیز ہو گئی خیال آیا کہ ہو نہ ہو وہی منوس کبڑا ہوگا اپنی چیل جیسی آنکھوں سے اس نے ہمیں خیمے سے باہر آتے ہوئے دیکھ لیا ہوگا اور اب ہمارا تعوب کرتے کرتے یہاں تک آ گیا ہے یہ سوچ کر میں نے آہستہ سے جان سے کہا میرے خیال میں یہ وہی کم وقت ہے معلوم تو ایسا ہی ہوتا ہے جان نے کنکیوں سے ہر سمت میں دیکھا پھر کیا گولی چلا دوں خام خا خون بہانے سے کیا فائدہ پہلے یہ تو دیکھ لو کہ وہ کس ارادے سے آیا ہے دیکھیے میں اسے للکارتا ہوں اگر اس کا ارادہ خطرناک ہوا تو وہ جھاڑیوں سے باہر ہرگز نہیں آئے گا اتنا کہہ کر میں نے زور سے پکار کر کہا سنو چیتن اب تم کب تک ان جھاڑیوں میں چھپے رہو گے بہتر ہوگا کہ باہر آ جاؤ جواب تو کچھ بھی نہ آیا البتہ جھاڑیاں اور زور سے ہلنے لگی یہ دیکھ کر اب جان نے اپنی بندوق کا رخ جھاڑیوں کی طرف کرتے ہوئے کہا یوں چھپنے سے کچھ فائدہ نہیں تم باہر آ جاؤ ورنہ میں گولی چلا دوں گا میں تین تک گروں گا اس کے بعد بھی اگر تم باہر نہیں آئے تو نتیجے کے ذمہ دار تم خود ہو گے جان نے آہستہ آہستہ ایک سے تین تک گننا شروع کیا اور پھر جیسی اس نے تین کہا جھاڑیوں کو ہوئی اور پھر فوراً ہی کوئی چیز پھدک کر ہماری طرف آئی ہم دونوں گھبرا کر جلدی سے نیچے جھک گئے وہ چیز ہمارے سروں پر سے گزرتی ہوئی ہمارے پیچھے جا پڑی ہم نے جلدی سے پلٹ کر دیکھا تو حیران رہ گئے میں نے حیرت سے جان کو اور جان نے مجھے دیکھا مجھے اب یہ حقیقت بیان کرتے ہوئے شرم آ رہی تھی کہ وہ کیا چیز تھی آپ سب جو میری اس داستان کو شوق سے سن رہے ہیں یقیناً میری حماقت اور بستری پر پہکا لگائیں گے بے شک لگائیے میں آپ سے کوئی بات نہیں چھپاؤں گا جب میں اپنی بہادری کی داستان یوں مزے لے لے کر آپ کو سنا رہا ہوں تو اپنی بے وقوفیاں بھی ضرور سناؤں گا جس چیز سے ڈر کر ہم دونوں اچانک رک گئے تھے اور جو جھاڑیوں میں سے اچھل کر ہماری طرف آئی تھی دراصل سفید رنگ کا ایک خرگوش تھا اسے پدک پدک کر جاتے ہوئے دیکھنے لگے بعد میں ہم نے اطمینان کا ایک لمبا سانس لیا اور پھر احتیاط سے ادھر ادھر دیکھ کر خیموں کی طرف آہستہ آہستہ چلنا شروع کر دیا چاند تھوڑی دیر کے لیے بادلوں میں سے نکلا اور ہم اس کی روشنی کو غنیمت جان کر جلدی جلدی خیموں کی طرف پڑنے لگے جان نے اپنے خیمے کا پردہ اٹھا کر اندر دیکھا اس نے بندوق کی نال بھی سامنے کی طرف کر رکھی تھی کون جانے کہ وہ کم وقت کو بڑا اندر بیٹھا ہوا ہم دونوں کا انتظار کر رہا ہو مگر ہمارا یہ اندیشہ غلط ہی ثابت ہوا اندر کوئی نہ تھا میں نے فوراً ہی ہر طرف نظر دوڑا کر یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ ہماری غیر حاضری میں خیمے کے اندر کوئی آیا تو نہیں تھا پھر جلد ہی مجھے اطمینان ہو گیا کیونکہ خیمے کی چیزیں کی پڑی ہوئی تھیں انہیں کسی نے ایک انچ بھی نسر سے اپنے سوٹ کیس کی طرف پڑا اسے کھولنے کے بعد اس میں سے ایک شیشی نکالی جس میں گہرے ادے رنگ کی روشنائی بھری ہوئی تھی شیشی میری طرف بڑھاتے ہوئے اس نے کہا لو بھائی یہ ہے وہ روشنائی میں تو امریکہ سے ہی انتظام کر کے چلا تھا بستر بند پر اور دوسرے سامان پر اس روشنائی سے میں نے اپنا نام اور پتہ لکھ دیا تھا مجھے معلوم تھا کہ میں ہندوستان جا رہا ہوں اور وہاں بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں بارش میں یہ نام اور پتہ دھل نہ جائے اس لیے میں نے یہ واٹر پروف روشنائی استعمال کی ہے لیکن تم اس کا کیا کرو گے میں نے ہوٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا وہ خاموش تو ہو گیا مگر پھر حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا اور جب اسے کوئی بھی آواز سنائی نہ دی تو بولا کیا وہی کبڑا ہے جی نہیں میں نے آہستہ سے جواب دیا لیکن راز کی باتیں ہمیں راز ہی رکھنی چاہیے آئیے اب وہیں جنگل میں چلیں میں آپ کو وہاں سب کچھ بتا دوں گا جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میرا مالک جان اب میرا بہت زیادہ اعتبار کرنے لگا تھا بعض دفعہ تو مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے اس میں بالکل ہی عقل نہیں ہے اس لیے ہر بات میں مجھ سے مشورہ لیا کرتا ہے میں ایک معمولی سا نوکر بھلا مجھ سے مشورہ کرنے اور میرا کہا ماننے کی اسے کیا ضرورت تھی بہرحال ٹارچ بندوق اور روشنائی ساتھ لے کر ہم دونوں پھر دبے پاؤں خیمے سے باہر نکلے آسمان پر اب بالکل بادل نہیں تھے چاند کی تیز روشنی اب چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی لمبے لمبے قداور درخت درختوں کی طرح جگہ جگہ کھڑے ہوئے تھے پتوں کی سرسراہٹ تیز ہو گئی تھی اور ماحول بڑا بھیانک ہو گیا تھا میں جان کو وہیں چھوڑ کر جلدی سے دوسرے خیموں کی طرف پڑا میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ جیک اور عبدل بھی اپنے اپنے خیموں میں موجود ہیں یا نہیں مجھے یہ دیکھ کر اطمینان ہو گیا کہ وہ دونوں اپنے خیموں میں گہری نیند سو رہے تھے البتہ کبڑے جادوگر کا دور دور تک پتہ نہ تھا میں جانتا تھا کہ وہ کہیں آس پاس ہی موجود ہوگا اور اس کی تیز مگر چیل جیسی آنکھیں اب بھی کہیں سے ہماری نگرانی کر رہی ہوں گی مگر ہم مجبور تھے ہمیں اپنا تو کام کرنا ہی تھا اس لیے جلدی جلدی ہم دونوں جنگل میں اسی سمت بڑھنے لگے جہاں کچھ دیر پہلے کھڑے ہوئے تھے ہر ہر قدم ہم چوکنا ہو کر اٹھاتے ایسا لگتا گویا کبڑا اب آیا اور تب آیا مگر خدا کا شکر ہے کہ ہمیں اس کی ذرا سی بھی آہٹ سنائی نہ تھی درخت کے نیچے پہنچنے کے بعد ہم دونوں جلدی سے جھاڑیوں کی اوٹ میں چھپ گئے یہ کام ہم نے اس لیے کیا تھا کہ اگر کبڑا جادوگر ہمارا پیچھا کرتا ہوا اس طرف آ رہا ہو تو ہمیں پتہ لگ جائے کوئی پندرہ منٹ تک ہم خاموش بیٹھے رہے جب کسی بھی قسم کی کوئی آواز سنائی نہ تھی تو میں نے جان سے کہا اب ہم آہستہ سے باتیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مگر تم یہ بتاؤ کہ تم کرنا کیا چاہتے ہو میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ آپ کے خزانے کی حفاظت کا مکمل انتظام کرنا چاہتا ہوں ایسا انتظام کہ پھر کوئی آپ سے نقشہ طلب نہیں کر سکتا مگر کس طرح جان نہر سے کہا ایسا کیسے ہوگا آپ پہلے روشنائی اور برش نکال لیجئے جان نے میرے کہنے پر اپنی جیب سے روشنائی اور برش نکال لیا میں نے جلدی سے اپنی قمیض اتار ڈالی اور اپنی کمر کا رخ اس کی طرف کرتے ہوئے بولا اب آپ ٹارچ چلا کر خزانے کا پورا نقشہ میری کمر پر بنا دیجیے جان کو یہ سن کر اتنی حیرت ہوئی کہ برش اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر پڑا وہ تعجب سے میری شکل دیکھنے لگا لیکن ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں تعریف کی چمک بھی تھی آخرکار وہ بولا فیروز آخر تم کون ہو تم روز بروز مجھے حیرت میں ڈالتے جا رہے ہو تم کوئی معمولی لڑکے نظر نہیں آتے معمولی لڑکوں کے ذہن میں ایسی باتیں نہیں آیا کرتی آپ تعریف تو بعد میں کیجیے گا مگر پہلے یہ نقشہ میری کمر پر اتار دیجیے میں نے جلدی سے کہا دشمن ہم سے زیادہ دور نہیں ہے جون برج زمین سے اٹھانے کے بعد کچھ دیر تک سوچتا رہا میں نے اسے تسبسب میں دیکھ کر پوچھا کیوں آخر کیا بات ہے کیا آپ کو مجھ پر اعتماد نہیں ہے کیسی باتیں کرتے ہو بیٹے جون نے افسوس ظاہر کرتے ہوئے کہنا شروع کیا کون ہے جس پر اب مجھے سب سے زیادہ اعتماد ہو میں تمہیں اپنا بیٹا ہی سمجھتا ہوں یہ میں تم سے بار بار کہہ چکا ہوں اور اپنے عزیز لڑکے سے میں نہ تو کوئی بات چھپا سکتا ہوں نہ ہی اس پر شک کر سکتا ہوں پھر آخر کیا بات ہے میں نے پوچھا آپ سوچ کیا رہے ہیں فیروز جان نے تشویشناک لہجے میں کہا اس طرح تمہاری زندگی خطرے میں پڑ جائے گی دشمن کوشش کریں گے کہ کسی طرح تمہیں ختم کر دیں اور تمہاری کمر سے یہ نقشہ نقل کر لیں میں جان بوجھ کر تمہیں موت کے منہ میں دھکیلنا نہیں چاہتا آپ کے ان جذبات کی میں قدر کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ میرا اتنا خیال کرتے ہیں مگر آپ میرا کہنا مان کر یہ نقشہ میری کمر پر نقل کر ہی دیجیے اللہ نے چاہا تو میرا ذرا بھی مال نہ ہوگا آپ کے سوا کسے معلوم ہوگا کہ نقشہ میری کمر پر بنا ہوا ہے ہم اصل نقشہ تلف کر دیں گے جیسی تمہاری مرضی نے ہار مانتے ہوئے کہا ہاں مگر اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس طرح نقشہ ہمارے لیے محفوظ ہو جائے گا اتنا کہہ کر اس نے ٹارچ کی روشنی میں جلدی جلدی نقشے کی نقل میری کمر پر بنانی شروع کر دی مجھے گدگنیاں محسوس ہونے لگی مگر میں دل پر جبر کیے بیٹھا رہا پندرہ بیس منٹ کے اندر یہ کام ختم ہو گیا قمیض دوبارہ پہننے کے بعد میں نے ٹارچ اور دوسری چیزیں اٹھائی اور پھر جان کو ساتھ لے کر خیموں کی طرف چلنا شروع کر دیا احتیاط کے طور پر ہم نے راستے میں ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں کی ہمیں ڈر تھا کہ اگر چیتن کہیں آس پاس موجود ہوا تو کہیں ہمارے منہ سے خزانے کی نئی حفاظت کے بارے میں کوئی لفظ نہ سن لے کچھ دیر بعد ہم اپنے خیموں کے پاس پہنچ گئے جان کو باہر چھوڑ کر میں بلی جیسے پاؤں رکھتا ہوا جیک کے خیمے کی طرف کیا گیا ایک چھوٹے سے سوراخ سے میں نے اندر جھانک کر ہی معلوم کرنے کی کوشش کی کہ آیا جیک بے خبری کی نیند سو رہا ہے یا نہیں کیونکہ سچی بات یہ ہے کہ مجھے جیک پر ابھی اطمینان نہیں ہوا تھا اچانک میں چونک کر پیچھے ہٹ گیا شاید آپ میری حیرت کا اندازہ نہ کر سکیں گے کہ میں نے کیا چیز دیکھی جلدی سے میں الٹے پاؤں اپنے خیمے کی طرف واپس آیا اور جان کو خاموش رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے اندر چلنے کے لیے کہا خیمے کا پردہ اٹھا کر جیسے ہی ہم دونوں اندر داخل ہوئے ایک نرالی بات ہمارے دیکھنے میں آئی مجھے چونکہ اس کا پہلے ہی سے یقین تھا اس لیے مجھے زیادہ اچمبا نہیں ہوا ہاں البتہ جان حیرت کے مارے جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑے کا کھڑا رہ گیا ہمارے خیمے کا تمام سامان کسی نے الٹ پلٹ کر رکھ دیا تھا ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے جلدی میں ہمارے پورے سامان کی تلاشی لی ہو میں جانتا تھا کہ یہ کام اس منوس کبڑے کے علاوہ اور کسی کا نہیں ہو سکتا دیکھا جان نے مجھ سے کہا کیا یہ کسی دشمن کا کام نہیں ہے جی ہاں وہی احمد کبڑا آیا ہوگا میں نے جواب دیا بجا فرمایا حضور نے یہ کام آپ کے اس خادم ہی نے کیا ہے ہمارے پیچھے سے وہی بھیانک آواز آئی ہم نے پلٹ کر دیکھا تو دروازے پر چیتن کھڑا ہوا مسکرا رہا تھا ہاں مگر اس وقت اس کے ہاتھ میں پستول نہیں تھا ہمیں حدت سے اپنی طرف تکتے دیکھ کر اس نے پھر تنزیا لہجے میں کہا خاتم کی اس حرکت سے آپ ضرور خوش ہوئے ہوں گے بکواس بند کرو جون نے غصے سے کہا دوسروں کی غیر حاضری میں اس کے سامان کی تلاشی لینا کہاں کی شرافت ہے شرافت کو بڑا زور سے ہنسا میں تو شریف ہی نہیں ہوں اس لیے مجھ میں شرافت کہاں لیکن میں یہ اطمینان آپ کو ضرور دلا سکتا ہوں کہ میں نے آپ کے سامان میں سے ایک ننی سی سوئی تک نہیں نکالی یہ دوسری بات ہے کہ سامان کو اچھی طرح دیکھ ڈالا کیوں دیکھ ڈالا یہ آپ خود سمجھتے ہوں گے مجھے خزانے کے نقشے کی تلاش ہے اور ظاہر ہے کہ وہ نقشہ مجھے اس سامان میں نہیں ملا مجھے اس نقشے کی سخت ضرورت ہے میں آپ سے بڑی نرمی سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ وہ نقشہ اب مجھے دے دیجئے نقشہ تو تمہیں نہیں مل سکتا میں نے کبڑے کی بے بسی کو دیکھ کر کہنا شروع کیا تو میں شاید یہ سن کر خوشی ہوگی کہ ہم دونوں دو مرتبہ اس خیمے سے نکل کر اندر جنگل میں گئے تھے یہ مجھے افسوس ہے کہ بعد میں معلوم ہوا میں نے آپ کو تلاش کرنے کی کوشش کی مگر آپ نہیں ملے ویسے مجھے یقین ہے کہ آپ دونوں حضرات نقشے کو کہیں دبا آئے ہوں گے چیتن نے کہا یہ بات نہیں ہے میں نے اچانک اپنا پستول نکال کر اس کا رخ کپڑے کی طرف کر کے کہنا شروع کیا خزانے کا نقشہ اب بھی ہمارے پاس ہے ہم نے یہ سوچا کہ جب تک یہ نقشہ ہمارے پاس رہے گا تم اسے حاصل کرنے کے لیے ہمیں پریشان کرتے رہو گے اس لیے ہم نے نقشہ زبانی یاد کر لیا ہے زبانی یاد کر لیا ہے کبڑے نے حیرت سے کہا زبانی یاد کرنے سے کیا مطلب مگر تم نے یہ پستول مجھ پر کیوں تان لیا جبکہ میں بالکل نہتتا ہوں میں نے اس کی بات کا جواب دیے بغیر پھر کہا نقشے کی ایک ایک بات اور ذرا ذرا سی تفصیل ہم دونوں نے اپنے ذہن میں محفوظ کر لی ہے اور اصل نقشہ اب یہیں تمہارے سامنے تلف کر دیتے ہیں یعنی یعنی کو بڑے حیرت کے مارے کچھ کہا نہیں کیا وہ پٹی پٹی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا یعنی اسے ابھی دیا سلائی دکھاتے ہیں اور ساتھ ہی اس بات کا حلف اٹھا کر یہ کہتے ہیں کہ نقشے کی نقل کسی دوسرے کاغذ پر ہم نے بالکل نہیں کی وہ تو ٹھیک ہے مگر یہ پستول تو ہٹاؤ کبڑے نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے نقشہ تمہارے سامنے جلایا جائے گا پستول تم پر یوں تانا گیا ہے کہ کہیں تم چلتے ہوئے نقشے کو حاصل کرنے کے لیے جھپٹ نہ پڑو کیا سمجھے ہاں جان صاحب اب آپ نقشے کو دیا سلائی دکھا دیجیے جان اب تک خاموش کڑا حیرت سے میری سب باتیں سن رہا تھا اس نے بھی غالباً میری اس رائے سے اتفاق کیا ہوگا اس لیے اس نے نقشہ فوراً جیب سے نکال لیا اور ماچس بھی اپنے ہاتھ میں لے لی حضور جادوگر صاحب اس نقشے کو آپ بھی خوب غور سے دیکھ لیجیے کہیں آپ کی حسرت نہ رہ جائے کہ آپ نے نقشہ دیکھا ہی نہیں جان صاحب نقشہ انہیں دور سے اچھی طرح دکھا دیجیے جان نے میرے کہنے پر عمل کیا نقشہ دیکھتے ہی کوبڑے نے آگے بڑھنے کی کوشش کی مگر پستول کا رخ اپنی طرف دیکھ کر پھر رک کیا جان نے اس عرصے میں نقشے کو آگ لگا دی تھی اور نقشہ اب آہستہ آہستہ چل رہا تھا اس کبڑے کی شکل دیکھنے کے لائق تھی اس کا چہرہ بالکل زرد تھا غصے کے مارے وہ بری طرح کپ کپا رہا تھا اس کا بس نہ چلتا تھا کہ وہ مجھے کچا چبا جائے نقشہ جب اچھی طرح جل چکا تو میں نے کبڑے سے کہا اب اگر آپ چاہیں تو اس راک پر جادو کر کے اسے دوبارہ نقشے میں تبدیل کر لیجئے تم وہ پیر زمین پر پٹک کر بولا تم میرا مزاق اڑاتے ہو تمہیں اپنی جان کی ذرا بھی پرواہ نہیں میں کہتا ہوں پچھتاؤ گے بہت پچھتاؤ گے